وفي أموالهم حق للسائل والمحروم اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نعمت دنیا سے محروم کا حق ہوتا تھا